حضرت مقدام بن معد قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس شہید کے لیے چھ انعامات ہیں خون کے پہلے قطرات کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اسے ایمان کا لباس فاخرہ پہنایا جائے گا خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو ننانوے